اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کسی امت کے ایک فرد کا واقعہ بیان کیا ہے چنانچہ ارشاد گرامی ہے کہ کان فیمن کان حملہ کو رجل قطر تسعة وتسعين نفسا تم سے قبل جو قومیں گزری ہیں ان میں سے کسی قوم میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے افراد کو قتل کیا تھا اتنے بھیانک جرائم کے بعد اسے توبہ کا خیال آ گیا اور اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے سے میں فتوا جو میری مشکل کا حل مجھے بتایا چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے کہ دلہ راہب ایک راہب کا بتایا گیا بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا ہی زاہد اور متقی تھا اس کی نشاندہی کی گئی تو وہ فوراً پہنچ گئے کہ حلی میں توبہ کیا میرے لیے توبہ ہے اس نے کہا کہ تیری توبہ کہاں قبول ہو تو تو بڑا مجرم ہے صفاق ہے تم نے ننانوے قتل کر رکھے تیری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی فقا بھی قتل کر اس طرح اس کا سو کا عدد پورا ہو گیا پھر باہر نکلا اور عالم عہد اور پھر پوچھنے لگا کہ کوئی بڑا عالم بتاؤ بڑا محدث ہو فقیر ہو جو دلائل سے بات کر سکے اور میری مشکل کا حل بتا سکے اب کی بار دلہ دعا عالم ایک عالم کی نشاندہی کی گئی کہ فلاں مقام پر ایک عالم ہے محدث ہے اس کے پاس چلے جاؤ ممکن ہے کہ وہ تمہارے سوال کا صحیح جواب دے سکے وہاں پہنچ گئے اور جا کر اس سے بھی اسی استرار کا اظہار کیا کہ ہن نہیں میں توبہ کہ میں نے سو بدل کر رکھے ہیں کہ میرے لیے توبہ ہے اس نے علم روشنی میں جواب دیا اور علم اللہ کا نور ہے اس نے کہا کہ میں تیرے اور تیری کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی کسی مفتی کا فتوا کسی راہب کا قول تیری اور تیری توبہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا تیری توبہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس نے ایک بستی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں سارے آباد ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس مقام پر تم ہو یہاں قدم قدم پر تمہارے جرائم کی داستان ہے اور وہ یادگاری اور سہولتیں اس علاقے کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں سارے ہی آباد ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو توبہ بھی کرو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تمہارے گناہوں کو بات کر ہیں توبہ کی طرف اسے اجتماع تھا وہیں سے روانہ ہو گئے نبی اسلام کا اشارہ ہے کہ فرق مانا سفر طریق جا الموت آدھا راستہ اس نے طے کیا کہ موت کا پیغام آ گیا فخت سمجھ فی ہے بلائے میں تو رحمت کا جو آزاد رحمت اور آزاد کے دونوں فرشتے موجود تھے رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی حدیث میں آتا کہ جب کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے جنت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جہنت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جنت کے فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے خوشبودار بڑا معطر اور جہنم کے فرشتوں کے پاس جہنم کا کفن ہوتا ہے کہ بڑا ہی ملازم اور کلدور سے بھرپور ہوتا ہے اور جو فرشتہ روح فمس کرتا ہے وہ روح جس کے تعمی ہوتی ہے اس کے سبر کر دیتا ہے چنانچہ روح فمس ہو گئی اب اس روح کو کون لے کر جائے جنت کے فرشتے یا جنت کے فرشتے دونوں فرشتوں میں خصومت کھڑی ہوگی جھگڑا کھڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ توبہ کا احساس کر چکا تھا گناہ کا احساس کر چکا تھا اور ندامت اختیار کر چکا تھا نظم و توبہ ندامت خود ایک توبہ ہے اور پھر یہ توبہ کا قصد بھی کر چکا تھا اس بستی کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے توبہ کرنی تھی سارے ان کے ساتھ مل کر یہ سارے فرائض اس کے لیے بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کی روح ہمارے حوالے کی ہے عذاب کے فرشتوں کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس نے سفر اختیار کر لیا تھا لیکن توبہ ابھی کی نہیں تھی توبہ کر نہیں سکا تھا اس لیے یہ جہنم کے مستحق ہے اللہ رب العزت جو سب کچھ سن رہا تھا فرشتوں نے اپنا قضیہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں سے گزرے وہ تمہارا حکم ہو تم نے فیصلہ کر دیا جو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں سے بھیجا وہاں سے چلایا وہ قریب سے گزرا تو فرشتوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ ہمارے بیچ فیصلہ کر چنانچہ اس شخص نے دونوں کا موقف سنا جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا اور کہا کہ تیس ہو الاؤ زمین کو ناپ کر دیکھو کہ کون سی زمین زیادہ قریب اگر گناہوں کی زمین قریب ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا اور اگر نیکی اور توبہ کی زمین قریب تھی تو پھر یہ جنت تھی چنانچہ دونوں زمینوں کو لاپا گیا اور وہ توبہ کی زمین کے زیادہ قریب نکلا ایک حدیث میں ایک بارش کا فرق تھا اور ایک حدیث میں کہ اللہ رب العزت نے توبہ کی زمین کو سگڑنے کا حکم دیا تھا وہ سگڑ گئی اس کا فاصلہ کم ہو گیا پروردگار نے اس کی بخشش کی تدبیر فرما لی تھی اور زمین کو سمیٹ دیا تھا اور ایک دن الفاظ کے نام صدر لی جب وہ مرتے ہوئے نیچے گرا تو اس کا سینہ توبہ کی زمین کے قریب تھے اور اس کے پاؤں معصیت کے زمین کے قریب تھے اور جو کہ سینہ جو ہے اشرف الاعضاء ہے سارے اعضاء کا سردار ہے پھر سینے پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کا سینہ توبہ کی زمین کے قریب تھا یہ سب خالق کائنات کی تدبیریں تھیں چنانچہ اس کی روح کو جنت کے فرشتوں کے حوالے کیا گیا اور وہ شخص بخشا گیا یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی اس میں کچھ اسباب ہیں ہمارے جو دوست ہیں آپ کے غور دو چند باتیں بہت ہی قابل غور ہیں نمبر ایک یہ کہ قتل ایک بھیانک جرم بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یکسل ہوں میں نے مزاق میں تھا ابھی آپ نے سنا فجزا ہوں جہنم خالدن فیہ جو جان بھول کر ایرے مومن کو قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور یہ تو سو افراد کا قاتل تھا جبکہ ایک مسلمان کے قتل کی یہ سزا ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے اور یہ تو سو افراد کا قاتل تھا تو قتل ایک بھیانک جرم ہے اور اس کی بڑی بھیانک سزا جو قرآن نے بیان کی ہے یہ شخص ظلم قتل کرتا رہا اس کے یہ قتل انتقام نہیں تھے بلکہ صفاق قاتل تھا اور عادی قسم کا قاتل تھا اور ظلمن لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا اتنے بھیانک جرائم کے بعد اس کو توبہ کا خیال آ گیا اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دینے والا ہے قرآن حکیم میں اس کا ایک نام التواب ہے اور التواب کے دو معنی ہیں ایک گناہ کو توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا ان کی توبہ کو قبول کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور اس کی رحمت کی مسرت ہے یہ گناہ گاروں کو بھی کلیم کر لیتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے چنانچہ اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی اب یہ بڑا اشتہار کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنی توبہ کے بابت لوگوں سے پوچھ رہا ہے مجھے کسی عالم کا پتہ دو میں اس سے جا کر پھروں اپنی مشکل کا حل طلب کروں اور اس سے فتویٰ دوں چنانچہ اس سے ایک عالم کی نشاندہی کر دی گئی اور پہلے شخص نے جو کہ راہب تھا اس نے جو فتویٰ دیا وہ بہت جذباتیت پر قائم تھا ظاہریت پر دلیل پر نہیں تھا اور ہمیشہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ استفتا کے لیے علماء کا رخ کرنا چاہیے اور علماء بھی ہو کو نہیں پہچانتے کسی نے کالج سے ایم اے کر لیا اسلامیات میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اسلامی علوم آ گئے گولڈ میڈلسٹ ہے حالانکہ ہر کس نے یہ ایک علم کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں حقیقی جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ان دینی مدارس جہاں علماء اپنے مشاہد سے پڑھ کر آتے ہیں انہوں نے اپنے مشاہد سے پڑھا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ عالیہ اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتا ہے اس کی ایک روحانی تاثیر ہے پھر مشاہد سے پڑھ کر پورا سیاح سنتا اور قطب حدیث تفصیل اصول حدیث اور جناب و صرف تاکہ عرابی غلطیوں سے محفوظ رہے اور عربی عبارت کا فہم آسان ہو جائے یہ آٹھ سال کا بڑا بڑا نصاب بڑا مشکل جو کہ ان آٹھ سالوں میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور ایک علم مضبوط قسم کا فراہم کیا جاتا ہے تو عالم وہ ہے جو ان مدارس سے فارغ و تہذیب ہو جس کا سلسلہ ہے سبب اللہ کے پیغمبر تک متصل ہو تو ہمیں کم از کم اتنا تعارف ہونا چاہیے کہ ان مدارس سے کون فارغ ہو کر آیا اور کون کو لوگوں کے مجبور طریقے سے آتے ہیں تھوڑا سا بول لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا محدث اور فقیر ہے حالانکہ وہ اصل علم سے بہت سمجھ ہوتا ہے اس شخص کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے وہ کہنے کہ راہب کے پاس بھیجا گیا اس نے اپنے محدود علم کے مطابق جذباتیت پر قائم فتویٰ دیا جو کہ غلط تھا ایسے مفتیوں کو بھی جمتے سے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے دوسری بار اس کو واقع ایک محدث کا پتہ بتایا گیا اور اس نے ایک صحیح علم کی روشنی میں دیا یقیناً علماء سے استفتاح کرنا چاہیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جو بھی سوال کرو تقاضا آپ کا دلیل کے ساتھ ہو کہ اس کا جواب دلیل سے دو کتاب اور سنت اور قرآن و حدیث سے اس عالم نے ایک حقیقی علم سے فتوا دیا اور کہا کہ تیری اور تیری توبہ کے درمیان کوئی فتوا حائل نہیں ہو سکتا جو شخص بھی اپنے گناہ پر لازم ہو گئے اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتے اس عالمی نے دو مشورے دیے دونوں مشورے بڑے صاحب اور بڑے بہترین عمدہ تھے ایک یہ کہ معاشیت کی زمین کو چھوڑ اس میں تمہارے پرانے آثار اور نشانات ہیں پرانی تمہاری یادیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر کبھی وار کر دے اسی لیے نبی اسلام نے اس زنا کرنے والے جو غیر شادی شدہ ہو ایک سال تک اس ملک بدل کرنے پر دے شہر بدل کرنے کا اس کو شہر سے نکال دے کسی اور علاقے میں بھیج دو تاکہ اور علاقے میں جا کر وہ دوسرے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور یہ جو جرم اپنے علاقے میں کرتا تھا یہ فراموش کر دے تو اس سے فرق پڑتا فائدہ ہوتا ہے اسے بھی یہ فتوا دیا گیا کہ تم اس مسئلے کو چھوڑ دو اور سالحین کے پاس رہے تو سالحین کی صحبت صالحین سے تعلق نیک لوگوں سے محبت ایک بڑی کارآمد ہے بڑی کارآمد ہے ہمارا بھی یہ زندگی میں ایک مشغلہ ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور اسے سے محبت ہونی چاہیے نبی اسلام کی حدیث ہے من احب اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روکا اس کا ایمان مکمل ہو رسول اللہ سب کی دور حدیث ہے سلاس من کن نفی وجد بین حرام حدی یعنی ایمان تین چیزیں یہ شخص میں پیدا ہو گئی اس شخص میں ایمان کی حلاوت آ گئی ایمان کی رفاظ آ گئی ان میں سے ایک چیز یہ ہے نہ یہ حق پر مڑا نہ یہ حق اللہ للہ کسی شخص کا انتخاب کر لے کہ اس سے اللہ کے لیے محبت کر لے کسی صالح انسان کا کسی نیکوکار کا انتخاب کر لے اور اس سے اللہ کے لیے محبت کرے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اسے ایمان کا ذائقہ بٹھا سیلابت اور لذت ادا فرما دے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ صبر کے دل تو ہوتا ہے کہ یوم لا دل الا ہندو اللہ پاک قیامت کے دن سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے گا جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو یہ سائے جو اللہ کے عرش کا سایہ ہے یہ اللہ قیامت کے دن جو سایہ پیدا کرے گا اپنے نیک بندوں کے لیے ان میں سے ایک انسان دو انسان کو رجلوں نے تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ وہ دو شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کی ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے تھا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے تھا بیٹھنا بات چیت کرنا اور آپس سے محبت کا اظہار کرنا تبادلہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے نبی اختلاف کی ایک اور حدیث ہے حدیث خود سی کہ حب تک محبت ہی بالمتضاد نہیں نفیہ حدت محبت دین زجانے سے رضی ان بندوں کے لیے میری محبت فرد ہو جاتی ہے جو میری خاطر آپس میں زیارتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اور ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو بڑا یہ سائب مشورہ تھا کہ تم اس گناہوں کی بستی میں چھوڑ دو اور صالحین کی بستی میں چلے جاؤ ان کے ساتھ ملو ان سے محبت کرو اور ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو چنانچہ یہ صالحین کی صحبت اور یہ محبت ایک بڑا گرا تحفہ ہے یقیناً ہماری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے اور سارے تعلق اور محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے اب یہ شخص روانہ ہوگی اور اس کی ہم کسی کو مفتی سے سوال کیا مفتی نے نشاندہی کی کہ فلاں بستی میں چلے گا تو یہ روانہ ہوگی جس بستی کو اس نے چھوڑا ان لوگوں کو معلوم نہیں وہ بندہ کہاں گیا وہ صفا قاتل کہاں گیا وہ تو صفا کی سمجھ سے ہوگی اور قاضی ہیں سمجھتے ہو لیکن یہ روانہ ہو چکا تھا اللہ کے خوف سے لبریز اور آدھے راستے میں پیارے اگر تھا گیا وہ حدیث آگے آپ نے باتیں سن لی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی بخش کی تو میرے فرمائی یہاں بچے کی بات یہ ہے کسی شخص کو اس کے محض ظاہری امور پر اپنے فضلے کی بھیٹ نہ چڑھا اب بستی کے لوگوں کیا معلوم کو کہا گیا ان کے ذہنوں کو اس کا قاتل ہونا تھا کہ بڑا قادر تھا بڑا صفاق تھا مجرم تھا بڑا بےمان تھا یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سفے لگاتے ہوں گے لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اللہ تعالیٰ نے صلح کر چکا تھا اللہ اس کو معاف کر چکا تھا تو ہمیں کیا معلوم ایک شخص کا انجام کس چیز پر ہے ان نمبر اعمال میں خواتین بندوں کے اعمال کا دور بنا انسان کے خاتمے پر آج ایک فتنہ بہت ہی سرگرم ہے اور وہ تکفیر کا فتنہ فلاں کا پھر فلاں یہ اور فلاں حالانکہ تقریر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تقریر دو حیثیتوں کے ساتھ ہے ایک ظاہر اور ایک باطن ہم بندے کے ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو نہیں دیکھتے تو کیسے یہ فتوا لگا سکتے اور پھر تقریر اپنی انتہا پر جا کر یہ حکم لگتا ہے انتہا یہ کہ بندے کی موت کی سزا ہو سکتا ہے مرتے دم مرنے سے قبل وہ توبہ کر چکا ہو اور توبہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ توبہ کرنے والا تفریح کے پاس جائیں اور جا کر کہ میں توبہ کر رہا ہوں مجھے پانچ روپے کہتا یہ ضروری نہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ معاملہ ایک سرری معاملہ ہے اور وہ معاملہ اس پر ہو چکا تھا اللہ اس کو معاف کر چکا تھا یا تو یہ پڑھ چڑھ کر لوگوں کی ذات پر حکم لگانا فلاں کافر اور فلاں مشرق اور فلاں منافع اس سے برے اس کو اس سے برے اس کو اور لوگوں کا عمل آپ کے سامنے ہے آپ اس عمل پر حکم لگائیں کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے وہ ایسا اور ایسا ہے اگر اس سب میں وہ آ رہا ہے تو آ جائے نہیں آ رہا تو نہیں آئے گا آپ تو محفوظ ہوں گے لیکن اس بات بھی عہد ہوگا جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہتے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر یا وہ جس کو کافر کہا اور اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو اس کا رتبہ کچھ بھی ہو مقام کچھ بھی ہو اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر آخری مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفات قاتل کو معاف کر سو قتل حالانکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک مومن کو قتل کر دے اس کا نکالا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا تو یہ حدیث اور اس قصے میں اور اس قرآن کی صاحب میں ایک تعارف سے بعض مشقین اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے اسی کے نام اس حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ حدیث ظاہر قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن تو ایک فرد کے قاتل کو جہنم قرار دے رہا ہے اور ظاہری جہنم اور یہ حدیث سو افراد کے قاتل کے لیے توبہ اور بخشش کا اعلان کر رہی ہے یہ تعارف ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ انکار جاہل کو مبنی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے متفق علیہ حدیث ہے اور بخاری مسلم کی حدیث پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ متفق علیہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح اور قطعی قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے شاہ ولی اللہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بخاری مسلم کسی ایک حدیث کا انکار کر دے وہ بنتی ہے اور وہ گمراہی پر قائم لہذا لہٰذا یہ حق ہے اللہ کے پیارے میں فرمان ہے آپ نے یہ خبر دی تو پھر اس آیت کا کیا کریں کہ حکم جو ہے وہ تمام نصوص کو جمع کر کے لگے ایک قسم کی نفس کو لے کے حکم لگا دینا یہ علمیت نہیں ہے سابقہ اخبار میں دو گمراہ ہونے گزرے ایک مرجا انہوں نے نصوص فائد کو لیا اللہ کے بعد نے نصوص کو اور وعید کے نصوص کو فراموش کر دیا اور ان کا عقیدہ کیا بن گیا بس انسان کلمہ پڑھ دے جنتی اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا ایسی بات حدیث نے استدلال کیا اور ایک طرف خوارج اور معتدل انہوں نے نصوص وعید کو دیا اور نصوص فرد کو فراموش کر دیا اور ایک گناہ کرنے والے کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا اسلام سے خارج قرار دیا لیکن فیصلہ دونوں نصوص کو جمع کر کے ہو اب یہاں تین باتیں ہیں جو دلائل کا خلاصہ ہے تفصیل کا وقت نہیں ایک یہ کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس کا عقیدہ یہ ہو نظریہ ہو کہ اس کو قتل کرنا حلال ہے اس کو بولنا استحلال ہے وہ کافر وہ قاتل بھی ہے اور کافر بھی ہے اس کا ٹھکانا جہنمی بھی ہے اور یہ ہمیشہ کا جہنم ہے اور یہ بات بڑے افسوس سے کہی جا سکتی ہے کہ آج جو قتل و حالت بازار گرم ہے اس میں استحلال کا سے پایا جاتا ہے سیاسی سیاسی قتل قتل بنا پر ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے افراد کو قتل کرتی ہے اور حلال سمجھ کر کرتی ہے لسانی بنیاد ایک لسانی نماز دوسری جماعت کے افراد کو قتل کرتی ہے اور حڈال سمجھ کر اور دینی بنیاد پر ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ہدایت سمجھ کر تو آج بھی اس کا بازار کر جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کو قتل کرنا حلال ہے اور جائز ہے اس سے کفر اختیار کی اور یہ کفر جو ہے یہ اس کے جہنم کے ہمیشہ اور خلوق کا باعث ہوتا ہے ایک مسئلہ تو یہ دوسرا یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے لیکن حلال حلال نہیں نہیں سمجھتا سمجھتا تو اس کا معاملہ دو حیثیتوں کے ساتھ ہے ایک وہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن معافی کا معاملہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ قاتل کو معاف کر دے گا ہاں قاتل کو معاف کر دے گا اور اس کے قتل کا معاملہ اپنے ذمہ دے دے گا اس کے قتل کا مطلب اپنے ذمے لے لے یہ اس کی رحمت کی وسعت اپنے ذمے لینے کا معنی کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو مختول قاتل کو لے کر آئے گا مختول قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوگا چمٹا ہوگا اور ہوتا اور اس کی اشاعت سے خوب رہا ہوگا اور وہ دہائیاں دیتا ہوا آئے گا یا رب سر بفیم قدر علی اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قدر کیا اور اللہ نے دونوں بڑا کر دیا قاتل کو مقتول کر دیا اور انصاف قائم کر اب یہ قاتل جو ہے اللہ اس کے قتل کو اپنی ذمہ لے چکا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو معاف کر چکا لیکن مخدوم کو راضی کرنا ہے مخدوم کو خوش کرنا ہے مخدوم کو راضی کرنا دو وجوہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ قاتل کی نیکیاں مخدوم کو دے اور مخدول میں گناہ قاتل کو دی مگر اس قاتل کا معاملہ اللہ صاف کر چکے اور اس کا قتل اپنے سے نیکیاں تقسیم نہیں کرے گا اور مخدول کے گناہ اس کو نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ قاتل کو اپنی رحمت سے عطا جنت کی نیم سے بے تحاشا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مخلوم کھڑے ہوں گے اچانک جنت سے کچھ درخت اور محلات اوپر کو ہیں دونوں کی نظر پڑیں گے چنانچہ وہ مختون پوچھے گا مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ واحد کیسے اور یہ محلات کیسے اللہ فرما کہ میرے بندے یہ تیرے لیے ہیں میں تجھ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں وہ مظلوم کہے گا یا اللہ تم مجھ سے سودا کر رہے کیا سودا اللہ فرما کہ یہ سب کچھ لے لے یہ باغات بھی لے لے یہ محلات بھی لے لے اور اس بندے کو معاف کر اس ظالم کو معاف کر دے چنانچہ دونوں کے درمیان اس طرح تصویہ ہو جائے گا یعنی معافی ہوگی مگر اللہ اپنی ذمہ لے گا چنانچہ جب کل قیامت قائم ہوگی یہ سو مقصود آئیں گے اللہ کے دربار اور یہ قاتل بھی آئیں اور سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ مقصود دہائیاں دیں گے انصاف کا تقاضا کریں گے اور اللہ چونکہ اس قاتل کو معاف کر چکا یہ سارے قتل اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ لے لیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ان سو مخدوموں کو اپنی رحمت سے دے گا جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا بے تحاشا جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک دیتا جائے گا دیتا جائے گا لیکن قتل کا ہر معاملہ پیش ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے جناب امیر محمد علی بن بخاری فرماتے ہیں کہ انا اول من يجسر بین عید الرحمن الخصوم قیامت جب کل قائم ہوگی میں وہ سب سے پہلا انسان ہوں گا جو رحمان کے سامنے بیٹھے گا ایک خصومت کے تعلق سے ایک جھگڑے کے تعلق سے اور وہ خون کا جھگڑا ہو سب سے پہلے نہ بیٹھ یہ سب سے پہلے بیٹھنے کا مانا اس امت سابقہ امت ہے نہیں اس امت میں جو پہلا قتل ہے وہ میں نے کیا چنانچہ مخزور بھی ہوگا میں قاتل کی حیثیت میں بھی ہوں اور میں سب سے پہلے اس خصومت کے تعلق سے اللہ کے سامنے بیٹھوں معاملہ کیا تھا امیر المومنین جنگ بدر میں ولید نے ان کو قتل کیا تھا ولید نے اٹھوا جب میدان میں سفر باندھ گئی مسلمانوں کی سفر کی سفر تو کفار کی سب سے تین لوگ نکلے ان میں ایک بڑی دل اترا بھی تھی بڑا طاقت بھر طاقت کے نشوں میں جوڑ بڑا اس کو گھمانڈ اس نے کھلا چیلنج کیا ہم سے کوئی مجھ سے کوئی نہیں بھی تو اللہ کا شیر کھڑا تھا علی حالانکہ تین انصار سا ہم مقابلہ کرتے ہیں ابو پیدا بن جھگڑا جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا آپ سے نہیں ان سے ان مہاجرین سے جو مکہ میں ہمارے دشمن سے ہمیں چھوڑ کر رہے ہمارا ان سے اختلاف ہے ہمارا ان کو چاہیے تو جناب علی نے مصالف نکلے اور پھر دونوں ہم نے سامنے آ گئے اور جناب علی کے ایک انوار نے اس طاقت کے نشے میں چور انسان کو ٹھنڈا کر دیا یہ قتل یہ قتل بھی پیش ہوگا حالانکہ قتل فیس نہیں چل رہا ہے اسلام کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرا بلو فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوگا جو رحمان کے زند ہے اس خصومت کے تعلق سے بیٹھوں گا اور اللہ نے پوچھنا تم نے اس کو کیوں قتل کیا پھر میں جواب دوں گا یا اللہ تیری راہ میں قتل کیا تھا تیری راہ میں جہاد کرنے میں قتل یہ سب اللہ بن جہاز سے دعا کی جبکہ کہ یا اللہ کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو بڑا جری ہو بڑا بہادر ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں حد تک وہ مجھے ختم کر دے مجھے شہید کر دے پھر وہ میرے کان کاٹ دے میری آنکھیں کاٹ دے میرے نار کاٹ دے میری لاش کا مسئلہ کر دے اور کل جب قیامت قائم ہو تیرے سامنے کسی طرح کھڑا ہو اور تو مجھ سے پوچھے تیری آنکھیں کہاں گئی تیرے نار کہاں گیا اور تیرے کان کہاں گئے پھر میں جواب دوں کہ تیری راہ میں جہاد کر دے یہ ساری خصوصیں پیش ہوں گی تو مجھے بڑی کا یہ قاتل سو مخدوموں کے ساتھ آئے گا اللہ کے سامنے پیش ہوگا چونکہ یہ قاتل توبہ کر چکا لہذا اللہ رب العزت یہ سارے قتل اپنے ذمہ لے لے گا ان سو مختلفوں کو اپنی رحمت سے اللہ عطا فرمائے گا عطا فرمائے گا جب تک وہ خوش نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہ معاملہ حکومت کے بعد اور ایسا قاتل جو توبہ نہ کرے اس کے لیے جہنم کا آزاد ہاں، اللہ یہ کہ اس کا عقیدہ اگر ٹھوس ہے توحید اگر اللہ کو پسند آ گئی گواہی اس کی پختہ ہے شدید ہے ہو سکتا ہے اللہ رب اس کا فضل بھی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی پختگی کے بنا اس کے گناہ کو معاف کر دے ایسے مسلم بھی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توحید ادا کرتا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے کل ایک اور واقعہ شناخت کریں گے اس میں اس سے بھی بھیانک گناہ کا انتقال ہوا اور خان کے کائنات کی طرف سے رضا اور بخشش کا اعلان ہوا اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توحید دے یہ توبہ کی راتیں ہیں توبہ کی گھڑیاں ہیں توبہ کے دن ہیں اور گناہوں کی بخشش کہ یہ جو ہے وہ نشانات اور مقامات ہیں اللہ پاک ہماری عبادات قبول فرما لے روزے قبول فرما لے قیام قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے اخور ہوگی حضرت اور سب کو ماری مرگ واہ الحمد للہ